بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے والتین والزیتون انجیر کی قسم اور زیتون کی وطور سینین اور طور سینین کی وهذا البلد الامین اور اس امن والے شہر کی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے ثم رددناه تم پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا الذين وعملوا الصالحات فلهم غير ممنون مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے فما بعد تو اے آدم زاد پھر تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے اللہ الحاکمین کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے